الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أنباعكم لا تظلمون ولا تظلمون أي إيمان اللہ سے بہتر ہو اور سود لین دین ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اگر تم باہر نہیں آتے ہو سودی لین دین سے تو پھر اعلان ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے سارا کا تم یعنی تو تم اگر تم توبہ کر لو گزشتہ سودی لین دین والے گنا سے تو تم اصل رقم دے سکتے ہو بار نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر رہے ہوگا ماضی بعید سے سود کے متعلق اور اس کا چوتھا سوال ہے آج ایک سوال یہ تھا کہ سود کی تعریف کیا ہے سود ہوتا کیا ہے دوسرا سوال تھا کہ بار حرف کے ساتھ سود کا لین دین جائے ڈاکٹروں کے ساتھ اور تیسرا اس کے ساتھ کہ الحرب اور دار الاسلام کس کو کہتے ہیں اور چند سوال ہے موجودہ بینکوں کا جو سسٹم ہے نظام ہے یہ کس درجے کا سودی ہے اور ہمارا ساتھ نا معاملہ چاہیے اور کون سا معاملہ ہمارا ملک کے ساتھ ناجائز ہے اور کون سا معاملہ ہم کس حد تک موجودہ بینکوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں بات یہ ہے عمومی طور پر اکثریت پوری دنیا میں جو بینکوں کا نظام ہے وہ سودی ہے اکثریت بینکوں کا نظام سودی ہے اس لیے کہ ان بینکوں کے نظام کا جو مجب ہے وہ سرمایہ کار نظام ہے یعنی امریکی نظام یورپی نظام یہ ان کے مجب ہیں اور اس تعلیم کے معاملے میں اول والوں میں انہوں نے یہ نظام دنیا کو بینکوں کا دیا ہے اس لیے ان کے اپنے حالات اور اپنے اصول اور ضوابط کے لحاظ سے یہ قدم جو دیر نظام اور اسی اصول اور ضابطے کے تحت جو جو لوگ دستخط کرتے جاتے ہیں ان ملکوں میں ان کے بینک بنتے ہیں اور ان کا سو بھی بینک بینک کرنے کا تو وہ معاملہ چلتا ہے اور جو ملکوں کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیتا ہے تو اس ملک میں بھی جو اپنے گاڑی بند کا ایک قائم کرتے ہیں اس میں وہ اپنا ایک نمائندہ اٹھاتے ہیں جیسے ہمارا بھائی اکثری طور پر عمومی طور پر پوری دنیا میں جو نظام ہے وہ سودی نظام ہے اور کچھ کچھ ملکوں میں تھوڑا تھوڑا شری مزاج کے تحت یہ نظام آج سے چند سال پہلے سے شروع ہوا ہے جس میں سعودی عرب کے چند کی ہیں دبئی اسلامی بینک ہے اور اسی کے ساتھ سوڈان میں سعودی نظام سے کافی حد تک دیگر ممالک کے دیگر اسلامی ممالک کے مقابلے میں سوڈان سب سے آگے ہوئے شری مظاہر کے لحاظ سے پھر اب وقت جو چند سال سے پاکستان میں بھی ایک دو بند اسلامی طور پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو علماء حق کی سرپرستی حاصل ہے لیکن اکثری طور پر صوبی نظام اور پوری دنیا میں اور اس سسٹم کے اندر خاص سرمایہ کاری نظام ہے یا اشتراکی نظام ہے وہ سارے ہی متفق ہیں سودی سسٹم میں یعنی جمہور حکومت اور یہ والی کمیونسٹ اشتراکی حکومت یہ سارے سودی سسٹم میں برابر ہیں اور وہ یورپین اور امریکہ کے وہ جو نیچے اور معلوم ہیں اس سرمایہ کاری نظام اور بڑے ترقی کی راہ پر لے جانے والے محسن سمجھتے ہیں یہ مخالف کو اشتراک والے اس شعبے میں کہ ہمیں ترقی کی راہ مہیا کی ہے یورپ اور امریکہ میں اس سعودی نظام سے اس لحاظ سے یہ ممالک بھی ان سعودی موجودوں کو محسن سمجھتے ہیں اگر جو لحاظ سے ان کو ان کے ساتھ اختلاف بھی ہے بات یہ ہے یہ بینکوں کا نظام کیوں ہے ان میں مین خرابی کیا ہے کہ بینکوں کا نظام ہے بات یہ ہے کہ پہلے دن میں نے جنس ادم جنس کی بڑے بتائی تھی جس میں ربا نسیہ اور ربا دیون اور ربا اجناس کی بات تھی کہ جس جنس کی بڑے جس جنس کے ساتھ ہو اس میں برابری ضروری ہے اگر ان خلاف جنس ہے کوئی برابری ضروری نہیں سو روپئے کی بازار بازار سے ہم نے جب نکالنا ہے ہم ادھر آ کر ایک سو بیس کی بیچتے ہیں تو طے کی تو میں دیا جا رہا ہے لیکن سو روپئے دے کر اس سے ایک سو دس روپئے لیتے ہیں تو یہ جنس کی وہ جنس کے ساتھ ہے اور جو ذاتی لی جا رہی ہے وہ کیوں لی جا رہی ہے کس کے بدلے میں ہے یہ بنیادی بات ہے بینکوں کے نظام کی سود کی کس طریقے سے کہ ان کی بیل جنس کی جنس کے ساتھ ہو رہی ہے اور دو طریقے سے ملوث ہیں یہ سود کے انتظار ایک تو جن لوگوں سے یہ پیسہ لے رہے ہیں ان کو یہ طے کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سلانہ دس فیصد نفع دیں گے اب پتہ نہیں کتنا نفع ہوگا یا نہیں ہوگا یا کم ہوگا جب سے جلوسوں کے ذریعے سے رنگ پر کام کام کرا ہو جائے پگا ہو جائے بند جل جائے اس سے کوئی بنا نہیں ہے بینک اپنے پاس پیسے جمع کرانے والے ادارے کو یا شخص کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو دس فیصد بارہ فیصد تیرہ فیصد کتنا ہم دیں دوسری بات بینک کا جو نظام میں نے بتایا اکثر ہی دنیا کے بینک کا جو نظام ہے ان کا ان کے کام جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس پیسے کو یہ کرتے کیا ہے یہ پیسہ یہ اداروں کو فیکٹریوں کو بڑے بڑے کمپنیوں کو یہ پیسہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ فکس شرط طے کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک کروڑ کو روپیہ جتنا بھی دے رہے ہیں ہم سالانہ آپ سے اتنے فیصد نفے کے ساتھ وصولی کیا کریں گے اس کی کیا تکلیف ہے وہ کیا رہتا ہے کیا نظام ہے اس کا لیکن انہوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ طریقہ دیا ہوا ہے اور ان کی سازش یہی ہے خواب جو شخص بینک میں پیسے جمع کرا رہا ہے خواب بینک بھاری رقم کسی ادارے کو دے رہے ہیں دونوں لحاظ سے یہ انہوں نے اصول احساس کو معیت کی ہوئی ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنی فیصد دینا ہے جو لوگ پیسے جمع کرا رہے ہیں اور سود مطلب کے ساتھ اتنے فیصد کے اوپر ہم نے ان کو یہ قرضہ دینا ہے اس کو اتنے فیصد لگا دینا ہے ان سے اتنے فیصد ہم نے نفع لینا ہے اس کے درمیان میں جو شرم مزار کی شکل ہے وہ بالکل دور تک کوئی نہیں پہنچتی تو مزار آسان سی شکل کہ ایک شخص ہوتا ہے اس نے ہزار روپئے عمر اس کو کہ بھائی میں کام نہیں کر سکتا ہوں اور میرے پاس جو پیسے ظاہر ہیں آپ کا رضا کرو یہ شخص اس کا ہزار روپیہ لے کر بازار میں جاتا ہے کوئی کپڑے وغیرہ خریدتا ہے اور اس پر اس کو نفع ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان طے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نفع ہو جائے وہ ہمارے درمیان آگ آ رہا ہوگا یا جو بھی نفع ہو جائے دو روپئے دس روپئے دو حصے تمہارے لیے ایک حصہ میرا ہے یا دو حصے میرے ہیں ایک حصہ تمہارا جو بھی نفع ہو جائے اور نفع نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہزار روپئے کا کچھ سامان بازار سے لے کر آیا جب مارکیٹ میں یہ بیچنے کے لیے گیا تو وہ بھی سو چیز کی گر گئی ہے وہ کم ہو جائے فرق کرو اس دور میں کہ اللہ ایسا کرے کہ ہو جائے کہ برتن بہت ہے ایک شخص گندا کا کاروبار کرنے کے لیے اس نے گندا بچائی آج مارکیٹ میں وہ بیس روپئے کلو کے لحاظ سے بیچنا چاہتا ہے تب اسے نفع ہوگا لیکن آج کے سے مارکیٹ میں اتنی رقم حکومت میں کہ وہ دس روپئے کلو بھیج رہی ہے تو اس شخص کا اصل سرمایہ بھی اس میں نقصان ہو جائے گا تو وہ اپنے مالک کو بتا دے گا جو ہے رقم مالک اس نے ہزار سے دیا تھا کہ بھائی وہ رقم تو ہزار روپئے کی ہم نے گندم لائی تھی وہ پانچ سو روپئے کی گندم ہو گئی ہے آج مارکیٹ میں زیادہ گیا تو وہ نقصان سارا کا سارا وہ رقم مال کے اوپر ہوتا ہے اس شخص کے اوپر نقصان نہیں آئے گا وہ کام کر رہا ہے البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کام کرنے والے کے اوپر بھی نقصان میں شرکت ہوگی کہ اس شخص نے ہزار روپئے کی گندم لائی مارکیٹ میں بیچی پندرہ سو کی بیچ گئی اس نے اس کو بتایا کہ وہ نو سو روپئے نفع ہو گیا ڈھائی سو اس کا ہے اور ڈھائی سو اس کا ہے نفع اس نے کہا کہ آپ پندرہ سو روپئے کی اور لے آؤ اور آگے پر بات کو بڑھاؤ جب یہ پندرہ سو روپئے کی بہت پسند آیا مارکیٹ میں جب بیچنے کے لیے گیا تو ریٹ بہت کم ہو گیا اس کو پندرہ سو روپیہ مشکل ہے کہ کوئی برا ہے اس نے جب وہ پندرہ سو روپئے کا لائی بن گیا مارکیٹ میں فروخت ہوئی تو وہ بارہ سو روپئے کی فروخت ہوئی تو اب یہاں پر جو نقصان آیا ہے وہ اس کا بھی ڈھائی سو لگا تھا اس کا بھی ڈھائی سو لگا تھا تو پورے شریعت سے کہتی ہے کہ جو موجودہ بینکوں کا نظام ہے جو لوگ پیسہ جمع کراتے ہیں اس کی تین شکلیں ہیں بعض لوگ لاکر کے اندر امانت کے طور پر رکھواتے ہیں بعض کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر کہ ہم اس کے اوپر کچھ لیتے نہیں ہیں ویسے ہمارے پیسے محفوظ پڑے ہیں اور تیسری مشہور بات ہے جو اس سے میرا نوٹ ہے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے اور اسی میں ہمارے ہدایت کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ اسی میں اپنے ملازمین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ویکسینت اکاؤنٹ کھلوایا کرو تنخواہیں آسانی سے اس میں منتقل ہو جاتی ہیں ایک دو درمیان میں جن سے لوگ بینک اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں تو بینک کو مشکل پیش آتی ہے خراب جو لاکر میں پیسے رکھنے کی بات ہے وہ بھی ایک امانت کی شکل ہے بس اپنی چیز اپنے پاس ہو لیکن اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا تو مجبور آدمی بینک کے لاکر میں کوئی رقم یا سونا یا کوئی چیز رکھوانا جائز ہے اگرچہ یہ یاد رکھیں گا کہ آپ کا رزق حلال اور آپ کا وہ خالص رزق حلال والا سونا سرمایا وہ بینک کی اس الماری میں محفوظ پڑے ہوئے ہے جو بینک کی وہ الماری یا وہ بینک کی عمارت سودی رقم کے ساتھ تیار کی گئی ہے وہ آپ کا رزق حلال سود پر مال حفاظت کر رہی ہے بے شک مجبور جائز ہے بہتر نہیں ہے دوسری بات جو کرنٹ اکاؤنٹ والی شکل ہے یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ اس میں تباہ ہے بے شک یہ شخص تو نفع نہیں لے رہا لیکن بینک کا جو رول ہوتا ہے ایک بندے کو تھوڑا سا نفع ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے بینک کو تھوڑی سی تکلیف ملتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ والی رقم سے بینک کو طاقت ملتی ہے اور گویا کہ ہم وہ رقم جو بینک میں ڈال رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کی شکل میں وہ ہم اس پر تعاون علی معصیات کر رہے ہیں کہ اس نے آگے نظام چلانا ہے سودی اور ہم نے جو اس کو لاکھ روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ کی شکل میں دیا ہوا ہے اس سے بینک کو کم ہوا ہے مضبوط ہے اور ہم نے اس کی گویا کے گناہ کے کام کرنے پر مدد ہے مجبور بہت مجبور طرح کا کا کام کام اس لیے جائز ہے کہ آپ لوگوں تنخواہ اس آ جائے یا کہیں کوئی پیسہ رکھنا پڑ جائے کہیں بھیجنا پڑ جائے یا کہیں سے کوئی آپ کا اکاؤنٹ لوگ مانگتے ہیں جیسے آپ کا کاروبار اس طرح ہے کہ آپ نے جس کراچی بھیجی ہے وہ وہاں سے واپس کچھ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں اور ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس طرح کے اکاؤنٹ رکھنے کا جواز ہے نے مانگ کیا ہے تیسری شکل جو سیف الموت ہے کہ جس میں اکثریت ترتیب ہے اور اس میں بینک کو جو ہے کہ اپنے اس اصول ضابطے کے مطابق شرح لگا کر رہتا ہے تو چھ مہینے پیسے رہ گئے سال رہ گئے دو سال رہ گئے تو اس پر وہ کچھ فیصد بڑھتا رہتا ہے یہ فیصد اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہوتا جو بینک پوکریوں کے ساتھ اور فٹریوں کے ساتھ جو بڑے بڑے اداروں کے ساتھ اس میں طرح سے میری معلومات کے مطابق جو بینک بڑے کمپنیوں کو اداروں کو اس طرح وہ بیس سے تیس فیصد کے اوپر ان کو قرضہ دیتا ہے اور جبکہ جو لوگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ان کو وہ مشکل نو فیصد دس فیصد گیارہ فیصد آپ کئی سال نکل گئے تو اس لحاظ سے تھوڑی سی زیادہ دی جاتی ہے تاکہ ہمارے طرف لوگوں کا رجحان اور میدان رہے جو بینک میں نے بتایا کہ عالمی شکل میں یہ سب سودی نظام کے ساتھ ہیں اور اس میں چند ایک ملکوں میں چھوٹے چھوٹے جزوی طور پر بینک اسلامی بنے ہیں اور جن اسلامی ملکوں میں یہ بینک بنے ہیں ان میں سب سے بہتر ملک سودان ملک ہے افریقہ کا سودان ملک ہے آپ حیران ہوں گے کسی جگہ میں آج بازار کی کوئی عمارت ہو اور سارے اسلامی ملکوں کے سفیر جہاں ہوں تو اس میں آپ سودان کے سفیر کو دیکھیں گے جیسے کہ اللہ کا کامل بنی کرتا ہوتا ہے صحیح سنت کے مطابق ہوتا ہے صحیح بلیل اس کی ہوتی ہے اور اللہ بس یہ ان کا تب کا اعلان ہے ہم نے بھوکا رہنا برداشت کرنا ہے اور سود کا رہنا جمان نہیں کرنا ہے پھر ملک ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے نہیں چلنا چاہتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے تھوڑی سی ان کو مشکلات پیش ہیں اور یہ شخص نماز با دماغ تدبیر دار کا دوستوں پابند ہو جائے نا یہ بھی تو دینداری ہے نا اس پر مشکلات آتی ہیں تو یہ تو طور پر معیشت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اس پر تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں پھر بھی کے دروازے بن جاتی ہیں تو دوسری نام والی بات ہے اس میں لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پر جو شرح ملتا ہے وہ حرام ہے ناجائز ہے سود ہے پتن حرام ہے پتن حرام ہے لیکن اس میں گنجائش والی بات یا گزارے والی بات ملتی جلتی بات کوئی نہیں ہے یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ سود کی ایک مکمہ کھانا ہاں بعض دفعہ جنس کی بہت جنس کے ساتھ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور اس پر زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ مجبوری پیش آ گئی کہ ایک شخص گندم لے کر گیا اور اس سے گندم لینی ہے لیکن اس کی گندم آ گئی ایک گندم لے کر گیا ہے اور اس کی گندم آ ہے اور اس شخص کی جو گندم ہے وہ کمزور ہے پرانی ہے اب کس کا ریٹ زیادہ ہے اس کا ریٹ کم ہے اب تو حدیث اور قرآن سنت کہتی ہے کہ یہ دو کلو گندم دے اور اس سے دو ہی کلو لے سکتا ہے نہیں لے سکتا بے شک بہت بڑھیا گندم ہے جب آپ سے مطالعہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت اس کا ریٹ زیادہ ہے اس کا ریٹ کم ہے اور ایسا لوگ ہمیں نہیں دیں گے تو آپ نے فرمایا کہ آپ جنس کو بدلے میں جنس کو بیٹھ کیوں کرتے ہو آپ اس دو کلو گندم کو مہنگے دام بیچو اس کو اس میں درہم اور ان درہموں سے آپ وہ جو گٹیا گندم ہے وہ اس سے خریدو بھلے وہ دس درہم سے آپ کو ایک کلو گندم دے دو یہ جائز ہے کیونکہ درہم سے غیر گندم کی دی گئی گندم سے غیر کی نہیں ہوئی گئی دن کچھ ساتھیوں نے یہ مسئلہ پوچھا اور پھر درمیان میں یہ کافی چھٹی ہو گئی ہے معلوم کی وجہ سے تو جیسے آپ اگر کوئی گاڑی دیکھنے جاتے ہیں تو ادھر سے بھی گاڑی پسند آ گئی تو آپ گاڑی کا بدلا گاڑی کے ساتھ ہو رہا ہے یا برتن یا ٹھنڈی چارج ایسا بہت سارا آپ یہ کہ اگلا بدلا یوں نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ہماری یہ گاڑی ہے اس کا مارکیٹ میں ایک لاکھ روپئے آپ نے ایک لاکھ کی لے آپ کی گاڑی ہے اس کا مارکیٹ میں ریٹ ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہے تو ایک لاکھ تو یہ لوگوں جو آپ نے ہمیں دیا ہے ہماری گاڑی کا اور پچاس ہزار روپیہ ہم لوگ کا روپ لگیں گے یہ تو رقم کی گاڑی کے ساتھ ہو گاڑی کی بڑے گاڑی کے ساتھ یا پھر لیٹر کی گاڑی یا کے ساتھ ان شبہات سے بچنے کے لیے وہ دلی میں یقین ہو لا دلی میں جنس ہونی چاہیے جو بینکوں کے ساتھ ہے اور میں نے بتایا سنگھ اکاؤنٹ میں یہ پیسہ ملتا ہے اور بعض لوگوں نے غلطی سے رکھا ہوا ہے یا جو بھی کوئی بات ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اس پر نفع یا سود مل رہا ہے بینک سے اس کو بینک میں ہی چھوڑ دینا چاہیے اور نکالنا نہیں چاہیے اس پر جو موجودہ صدی میں جتنے علماء میں فتح سود کے موضوع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں میں الحمد للہ کافی کتابوں سے اس سوال کے جواب میں گزرا ہوں مجھے اکثر گفتگوی طور یہ ملا ہے کہ وہ سودی رقم وہاں سے نکلوا لینی چاہیے جو کسی کی غلطی سے اگر کوئی پیسے رکھے تھے سمت اکاؤنٹ میں اور اس پر اس کے دس ہزار بیس ہزار لاکھ روپئے اوپر سود لگ گیا ہے بعض کا قول ہے چھوڑ دیا جائے لیکن جمہور کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ سعودی رقم وہاں سے نکلوا دی جائے اور کسی رفائے بننے والی جگہ میں حرق کر دی جائے بغیر نیت ثواب کے تو فطرندی شریف کی حدیث واضح ہے کہ حرام مال صدقہ نہیں ہوتا اور حرام مال صدقہ کرنے سے ثواب نہیں ہوتا حرام مال صدقہ کرنے سے کوئی نیت ثواب کی رکھتا ہے تو پھر وہ بہت بڑا گنہگار ہے مسجد کی تعمیر میں سودی رقم کو خرچ نہیں کرنا چاہیے ہر کسی اور رہی بات فتح نے جو انڈیا کے بزرگ ہیں انہوں نے فتح لکھی ان میں انہوں نے یہ سراہد لکھی عالمگیری کے حوالے سے کہ مسجد کے باتھ روم یا مسلمانی یا اس طرح کے گٹر سسٹم میں سود کی رقم کر دی جائے اس میں بھی بغیر سوال کی نیت سے یا کوئی شخص ایسا کئی ہے غریب ہے مقروض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 بہت دے دے کہ چلو ابھی نہیں ہے تو تھوڑا ایسے بات مال واپس کر دو اگر وہ بالکل غریب ہے اور اتنا غریب ہے کہ تم اس کو صدقے کے لیے اپنے ساتھ پیسہ دے دو تمہیں پتہ ہے کہ وہ غریب ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے خیر اللہ جس دن کے اندر اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا جی جو کچھ اس نے کیا ہوا ہے اور کسی کے اوپر بھی کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا چوتھے سوال کے مطابق موجودہ جو بینکوں کا نظام ہے یہ سودی ہے اور اس وقت پوری دنیا میں یہ سودی ہی نظام ہے اس میں چند لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بینک اسلامی بینک بن جائے جس میں کچھ کچھ دبئی اور سعودی عرب پاکستان ہے اور زیادہ اپنی سودان ہے جو اس نے اپنے ملک سے اس چیز کو بالکل ختم کیا ہے پاکستان کے اندر اس وقت پورا مکمل اسلامی طرز پر جو چلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ نظام بینک ہے اور نظام بینک کی جو چار کے ہیں بازی کو چلانے والے ہیں ان کو کے جو چار ہیں وہ ہمارا نام محمد تقی عثمانی صاحب مرکز اللہ ہمارے استاد محترم یہ پاکستان کے پہلے دین اور مفتی ہیں کہ جنہوں نے معاشیات پر اور اقتصادیات پر اور دن کے نظام پر اسلامی پروگرام دیا ہے اس پر تھوڑی سی بات کسی حد تک دور میں مولانا مزید صاحب کی تھی لیکن عمل وہ کچھ نہ کر سکے تھے اس وقت کے لحاظ سے پھر اس اسلامی دن کے بارے میں تھوڑی سی بہتر کوشش مولانا ڈاکٹر ہے کافی صاحب نے کی ہے لیکن وہ بھی پھر بعد میں کسی اس طرح کی کچھ سازشوں کا شکار ہو گئے کہ اس پروگرام کو وہ آگے نہ لا سکے اسلامی بینک کو اور رسول نظام کو ختم کرنے کی بات ڈاکٹر صاحب مسلک کے ساتھ متعلق ہیں لیکن سودی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بریلی ہو تو بندی ہو اور حدیث ہو کوئی بھی ہو سود تو قرآن حدیث کی سراہتاً نس ہے کہ یہ حرام چیز ہے اور حرام قطعی ہے انہوں نے یہ ایک اچھی کوشش کی تھی اس کوشش کا تھوڑی سی کوشش ڈھیرے والے بزرگ ہیں جو جب بھی رہی ہیں کہ کرم رحم اللہ تعالیٰ لیکن وہ کوشش بھی آگے عمل وجود میں نہ آ سکی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب نے لوگوں نے جو اسلامی شریف بینک بنایا تھا اس میں جو علماء کو انہوں نے رکھا تھا جج ہونے کی حیثیت سے وہ بینک اسلامی شریف عدالت کا وہ سپریم کورٹ کی ایک شاہ بن گیا تھا سپریم کورٹ جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک متدارن برابر کے ادارہ عدالت بھی قائم ہو گئی اور پوری روایت میں اور چند ایک اور علماء تھے جو اصول عدالت کے تھے اور اصول عدالت میں پاکستان کے کئی غلط قسم کے جو رائٹ فیصلے تھے ان کو چیلنج کر کے ختم کیا گیا تھا جس کے اندر <coughs> کے نظام کو ختم کیا گیا ہوائی قوانین کے بارے میں اور اہم بات اس شریعہ عدالت کو سپریم کورٹ کے مطالعہ ساتھ اسلامی شریعہ عدالت عام انہوں نے سودی نظام کو ختم کر کے ایک اسلامی نظام پیش کیا یہ ادائیگی اصل تو اضافہ کے زمانے میں بنائی گئی تھی اسلامی نظام کی اور اس کی ضرورت یہ پیش آ رہی تھی کہ جب پاکستان کو غیر مسلم قرار دیا قومی سطح پر تو اس وقت نے مسلمانوں کے خلاف افریقہ کے قبارت ہے اس میں مقدمہ درج کر دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان اس میں کافر کہتا ہے یہ قیدانیوں نے مقدمہ قائم کیا تھا افریقہ کے اندر اس وقت ضرورت پیش آئی تھی یا حکومت پاکستان کی طرف سے کون نمائندگی کرے گا اس میں ایک پاکستان حکومت کے ماہرین بھی تھے لیکن جن میں یہ شعبہ ایسا تھا کہ اس میں علماء کی سرپرست ضرور تھی کہ یہ ایکچولی تحقیق کی بات تھی کہ الحمد للہ نے جو علیہ وسلم کو آخری رسول بھیجا ہے اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہے اس مکتب مدد سے ریاض صاحب نے علماء پاکستان کی ایک کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی میں پھر علماء کی یہ درخواست کی تھی ریاض مرحوم نے کہ ہمیں ایسے علماء اور مفتی چاہیے جو جب ہونے کا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں تو اس میں یہ بڑے بڑے جو حضرات ہیں مولانا سرفراز خان صاحب ستر اور یہ حضرات انہوں نے مولانا تقی صاحب اور ان حضرات کا نام دیا تھا یہ حضرات کو ایک ایسے کا افریقہ میں مسلمانوں کی رکاوٹ کرتے رہے اور زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاوٹ کرتے رہے تو آپ کی بات کوئی نبی نہیں اور لگایا ہے اس میں کوئی کاروائی کوئی دلائی کہ مسلمانوں کے حق میں وہ فیصلہ ہوا کہ واقع جو مرزا غلام احمد دریانی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور جو اس کے جو پیروکار ہیں یہ سب جھوٹے اس پر پھر زیادہ نے قانونی شکل دی تھی کہ اگر ہم کو خاطر کرا دینی تھی اردو مطلب صاحب نے ایک دستخط کی شکل ہی کی تھی اس وقت جو سیاست کا مزید بھی آپ بہتر سمجھتے ہو بعد میں جہاں صاحب نے تیمانیوں کو ایک الف سے لے کر باقاعدہ قانونی ملک کے ساتھ تیمانیوں کو کافر کرا دیا ان کے جانا باد ان کی مسجد بنا مسجد نہیں ہوگا فلاں ہوگا فلاں سب باتیں یہ سب روایت چلتے چلتے اس میں اسلامی مظاہرہ اور اسلامی ترق کے نظام کو پیش کیا اور پاکستان کے سودی نظام کو اس سے مظاہرہ بھی چرم کیا ہے جس میں نواز شریف صاحب جو پہلے حکومت کرنے کے لیے آئے کسی حد تک یوں مددگار تھے کہ شری عدالت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن صحیح ان پر طاقت کا ہاتھ بھی نہیں رکھا آپ حضرات سے یاد ہوگا یا مدرس وزیر اعظم جو اسٹیٹمنٹ میں ان کا اثر تھا صاحب سو کر کے وزیر اعظم کا بن رہا تھا وزیر اعظم پریزیڈنٹ جو لگتا ہے وہ بن رہا تھا تو اس میں جاری کو خلاف تھا مجھے مجبور تھے اور دیگر سارے انوار تھے اب بھی تھے تو میاں صاحب بیٹھے تھے جب وہ مانا لکی صاحب کے بول رہا ہوں اور دیگر کا اس نامی اور شروع کے اپنا وہ پورا پروگرام پیش کر دیا کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے ہم پاکستان میں اسلامی بینک اور شدید مذاہبہ کے تحت ہم نام چلا سکتے ہیں پاکستان کو خود نظام سے پاس کیا جائے تو صاحب کے کے بیان بعد جب بیان کیا تو یہ بات کہیں اپنی بھارتوں کے لیے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے صرف ان کے دستخط کی ضرورت ہے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے پاکستان میں تمام لوگ اسلام دن کو بنیں گے اور پھر مطالعہ کے دوران تمام کو ہم کام کریں گے اس میر صاحب نے کوئی سر سر بھی نہیں ہلایا جیسے ان کی عادت ہے جب ہلانے پہ آئیں تو ایسے ہلایا ہے گرنا ہلائے تو اس طرح ہلاتے ہیں تو پھر دیر کے بعد ایسے فون ملتا ہے تو کوئی کام ہے اور اس طرح چلے گئے جس کا یہ اگر پاکستان حکومت اسلامی بینک اور شہری مظاہرے کے تحت ترتیب نہیں بنائے گی تو خود بخود ہماری تعلیم کے پاکستان کے موجودہ بینک ختم کریں گے اور سراسری قانون آ جائے گا اس پر سب سے بڑا گرا ہمارے موجودہ صدر کا کیا ہے کہ اس تعلیم کو آنے سے پہلے پہلے صاحب سے ختم کر دیا تعلیف چلی تھی ہاں، عوام صاحب گئی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت مذہبی حقوق کے صاحب صاحب ڈاکٹر محمود غازی بھی سودی نظام کے ختم ہونے کے حق میں تھے لیکن صدر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا کہ آپ مجھے ایک سال کی مولت اور لے دیں انہوں نے ایک سال کی مولت اور لے دی مینار والی تاریخ کو دبا دیا گیا اس ایک سال کی مہلت کے اندر صدر صاحب نے شری عدالت کو ختم کر دیا اور وہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے اوپر علامہ خالد محمود کو بلوا کر مولانا تقی صاحب اور قرآن شریع عدالت کے فیصلے کے اوپر دستخط کروا کے اس کو قیادت کرا دیا کہ موجودہ بینک جو ہیں یہ صحیح ہیں اور کوئی اسلامی بینکوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ تو بہت محنت جو بیس سال کی محنت تھی علماء کی وہ ایک دن کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا دوبارہ پھر نئے طریقے سے یہ سسٹم وجود میں آیا کہ اب کیا کیا جائے حکومت تو ہمارے ساتھ موافقت نہیں کرتی اسلامی بینک بنانے کے بارے میں تو سب سے پہلا بینک بینک جو البتہ بینک ہے یہ چونکہ علماء کا نہیں ہے بینک اس کو سرپرستی علماء کی حاصل نہیں ہے لیکن البرتا بینک میں کچھ لوگ ایسے نیک تھے انہوں نے دارالعلوم کراچی میں جا کے ایک سب علماء کی میٹنگ بلائی اور اپنے اس نظام کو فارمولے کو پیش کیا البرکہ بینک کے قریب ہے انہوں نے کہ ہم اسلامی مظاہرہ چاہتے ہیں اس پر سب سے پہلے ان کے اس بینک البرکہ بینک کی ایک شک جو اس کی اس کا خاص نام ہے آپ جب چاہیں اس سہولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس اکاؤنٹ میں علماء کی تعلیم حاصل ہے البرکہ بینک کے جس حصے کی وہ الگ اس کا نظام ہے وہ انہوں نے اپنی تفصیلات پیش کر کے شی مظاہرہ کے تحت اس ایک اکاؤنٹ کو چلانے کی کوشش کی جو آج تک وہ اس ترتیب کے اوپر ہیں اور چلا رہے ہیں البتہ مکمل پورا اسلامی بینک نہیں ہے لیکن اس میں ایک دو شکے ایسی ہیں کہ جو مکمل شری طور پر صحیح شری مذاکرہ کر رہے ہیں اور ان کو نگرانی حاصل ہے مولانا تقی صاحب مدض ہوم کی اور ان کے ایک اور شاگرد ہیں وہ بھی روڈ کراچی کے فاضل ہمارے ہم سے دو سال پیچھے تھے وہ کل بھی ادھر تھے جب انہوں نے بیان کیا تو وہ ڈاکٹر صاحب وہ ان کے شری ایڈوائزر ہیں البرکہ کے لیکن اس سے بھی کوئی ہے کہ مسلمانوں کی وہ جو ایک محنت تھی اور اس میں بہت مسلمان سرمایہ داروں کا بہت اس میں خرچہ ہوا کہ جو ایک ایکشوری عدالت کے فریشن کو یہاں تک لے کر آئے اور پوری پاکستان کے بینکوں کو وہ اسلامی بینک لا رہے تھے جب حکومت موجودہ صدر صاحب نے اس کو ختم کیا تو پھر کراچی میں سب بڑے بڑے جو نیک لوگ ہیں اور صاحب کو سرمایہ دار بھی تھے انہوں نے مولانا تقی صاحب کو بڑا بنا کر اور ایک نیا بینک اسلامی بینک بنانے کے اوپر اعلان کیا ہے جس میں سعودی حکومت کے اور دبئی حکومت کے جو بینک مال اسلامی ہیں ان کے سربراہ موجود تھے تو اس وقت الگ بینک کا اعلان کیا گیا کہ یہ مکمل شہری طور پر الگ بینک ہوگا شروع میں اس بینک پر بڑی مشکلات آئیں ظاہر ہے کہ عام سے عام شخص بھی جو مسلمان ہے بے شک وہ گناہگار ہے لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میں سود سے بچوں اور بھلے مجھے دس روپئے کے بجائے دو روپئے نفع ہو لیکن میرا پیسہ صحیح جگہ میں خرچ ہو اور رزق کے حالات میں مجھے میری اولاد کو ملے یہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے انہوں نے حکومت نے گویا کہ حوصلہ افزائی نہیں کی المیزان بینک کی کہ جس پر ایک بہت بڑا ریلا اٹھا اور المیزان بینک کو تاریخ حاصل ہوئی تو پھر اس کے بعد ان کو مجبوراً اس کی شاخیں اور دوسری برانچ کھولنے کی اجازت دینی پڑی اس وقت آپ کے اسلام آباد میں المیزان بینک کی چار پانچ شاخیں ہو چکی ہیں جبکہ اس حکومت کا یہ کہنا تھا کہ المیزان بیت دارالعلوم کراچی میں ہی صرف ہوگا پاکستان میں کسی جگہ اس کی کوئی بات نہیں ہوگی یہ صرف مولویوں کو مولویوں نے ایسے اٹھایا ہوا ہے کہ المیزان ایک اسلامی بینک ہونا چاہیے کیسے چلائیں گے اسلامی بینک ان کے پاس کیا علم ہے اصول کیا ہے ان کے پاس قواعد کدھر ہیں تو اسلام آباد میں تو تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ عقائد بات آپ مانتے ہیں حکومت کے بینکوں کے ساتھ تعریف کریں گے اسلامی بینک کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے لیکن الحمدللہ جب اسلامی بینک کی اجازت ہوئی اور آپ تو کافی برانچیں المیزان بینک کی ہیں باقی بینکوں کو کسی حد تک علماء کا مشورہ حاصل ہے لیکن المیزان بینک کو مکمل سرپرستی علماء کی حاصل ہے جو تمام ان صورتوں کو شر ترتیب اور کے مطابق لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو نہیں کر سکے ابھی وہ رائج ہی نہیں کی ہے جو کر چکے ہیں وہ عید ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر ہر وقت اسی اسلامی ترتیب کے مطابق کوشش ہے آپ کے بلو ایریا میں بھی کے کسان بینک موجود ہے ہمارے جو مولانا صاحب کے بیٹے ڈاکٹر عمران اشرف ہیں جو ہم سے تقریباً چار پانچ سال پہلے تھے میں نے گزشتہ دنوں میں ان کو دعوت دی ہے کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں اور کسی دن آپ اسلامی مذاکرات کے اوپر اور اسلامی بینک کے اوپر آپ گفتگو کریں تو انشاءاللہ میرے مقتدی یہ بات سمجھیں گے اور خوش ہوں گے میں آپ کو کیا بتاؤں بس ظاہر ادھر مسجد کے باہر ایسی ایسی قسم کے زیادہ طور پر بالکل بے دین اور اپنی گاڑی وہ کیسے چلاتے ہیں خود باہر آ کے تو ایک دو دفعہ مجھے ایسے پیسے دیے دو ہزار تین ہزار لفافے کے اندر اور پھر میں نے ان کو رسید دی مسجد کی جب میں نے وہ لفافہ دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے المیزان بینک میں نے ان سے بات کی کہ آپ کا کاروبار المیزان بینک سے ہے جبکہ ظاہری طور پر ان کو دیکھ کر آدمی یہ تاثر نہیں لے سکتا کہ ان میں دین کی کتنی برابر کہ مطلب خواتین ہیں تو بے پردہ ہیں یا آدمی ہیں تو اس طرح کے لباس اور وغیرہ لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ بھی کہ جو ظاہری طور پر بالکل ہی خلاف دین نظر آ رہے ہیں ان کے جذبات اور بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس دس ہزار ہیں یا بیس ہزار ہیں یا پچاس ہزار ہیں ان کو اس بینک میں رکھنا چاہیے کہ جو بینک اسلامی مذاکرہ کے تحت بینکنگ کا سسٹم چلا رہا ہے اس کے مطابق ہو تو بات یہ ہے کہ المیزان تو مکمل ہے البرکہ میں ایک اکاؤنٹ ہے اب مسلم بینک والے بھی کسی حد تک اسلامی شکل میں ایک آدھ آدشک کو لا رہے ہیں بات یہ ہے میں کئی دفعہ جمعی میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ من رہا من کو من کرن فل یغیر ہو بیدی حدیث نے بتایا نا فل یغیر ہو بیدی آپ منکر کو تبدیل ہو منکر کو اکثر لوگ کو ترجمہ کرتے ہیں نا آپ منکر کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں تبدیل آپ اس کو تو لوگوں کو کہیں اور کوئی چیز ہی نہیں ہے بس سود میں پیسے نہ ڈالو بینک میں پیسے نہ ڈالو لیکن آپ کدھر ڈالیں پیسے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا وہ خان صاحب والی بات ہے کہ کلمہ پڑھو بہت زیادہ سوال ہوگا نہیں تو ہم مارے گا تمہیں اس نے پہلے تو کہا نہیں پڑے گا پھر جب ڈر گیا تو اس نے کہا پڑے گا کلمہ لیکن پڑھاؤ تو خان صاحب نے کہا وہ کلمہ آتا تو ہم کو بھی نہیں ہے ضیاء صاحب نے اسلامی قانون نافذ کرنے کی کوشش کی لوگوں نے تعریف چلائی آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سے مذاکرہ ہو رہا باتیں جانتے ہو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا علما سیاسی لیڈر نام لینا اچھی بات نہیں ہے ضیاء صاحب نے ان کی بیٹیں بلائی یار آپ لوگوں نے تعریف چلائی ہے تو اسلامی قانون نافذ کرنا ہے تو لاؤ لاؤ اسلامی قانون نافذ کرنا کیا آپ کے پاس دستاویز ہے وہ کیا ہے تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا بھائی ایسے قرآن کو اسمبلی میں رکھ دو گے تو نافذ تو نہیں ہو جائے گا کوئی قانون ذرا اصول ہوں گے نا وہ نافذ کرنے ہوں گے پھر اس کے بعد فکر پیدا ہوئی تو وہ نسمی الحق صاحب ضلع وغیرہ تو وہ ایک شریف بل جو ہے وہ ایک آپ نے بات سنی تو جب وہ سودی بینک کے خلاف بات ہے کہ یہ بینک ٹھیک نہیں ہے سودی بینک ہے اچھا مسلمان تو رک گئے کہ ہم ان سودی بینکوں میں پیسے نہیں رکھتے اور جس حالت میں تقریر کی ہے کہ یہ بینک غلط ہے یہ فلاں ہے یہ سودی کاروبار کرتے ہیں تو بھائی ہم پیسے کو کہاں رکھیں آپ تو مول صاحب کہ ہمارے پاس تو بھائی کوئی اس کی بات نہیں ہم کہاں رکھیں یہ تو سود ہے اب دیکھو اس کا جواب اب ہمارے پاس ہے کہ سودی بینکوں سے پیسے کو بچاؤ اور اسلامی بینک ہے اور اس میں وقت کے سب سے بڑے علماء کی نگرانی حاصل ہے وہی بات یہ کہ ہمارے تو دوست ہیں الائٹ بینک والے بھی میزان بینک والے بھی بی بینک والے بھی مائی بینک والے یو بی ایل والے فلا فلا یہ سارے تو پریشان ہو جائیں گے ہاں اور کسی کو کوئی موقع ملے نہیں ملے نہیں مہنگا مودی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا کسی بینک نے پیسے تو نہیں دیے مودی صاحب کو یہ ہمارے خلاف شروع ہو گیا بات یہ ہے دوستو یہ منوانا ہے یہ دل میں بات ڈالنی ہے میں نے پہلے تک یہ بات کہی تھی کہ یہ فکر تو پیدا ہو جائے کہ یہ سعودی بینک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں لگ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو ہمارے اس نظام کو محفوظ پر محسوس سے اور بہتر کوئی حل نصیب فرما جو لوگ بینکوں میں چوکی داری کرتے ہیں یا ڈلیوری کرتے ہیں یا چپڑاسی ہیں یا بجلی کا کام کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کے سیڈوں والے کام ہیں بینکوں میں کہ کوئی کلندر آپ پیش کرتا ہے کوئی کس طرح کوئی کے کام مقام ہے ان کے چوکی دار ہے ہے ڈرائیور بجلی وغیرہ کنڈیشن سیٹ کرنے والے ہیں ان کی نوکری بینکوں کی جائز ہے جو سودی بینکوں میں براہ راست ملوث ہیں آپ کو پتہ ہے نا بینکوں میں ملازم ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جا کر فیکٹری کے مالکان سے ملو ہم سے مانگ لے یہ کریں پھر وہ اندر ایک مطلب کرتا ہے وہ ان کو پرسنل سمجھاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ پیسے لیں گے جو بینکوں کے ملازم بالفر سودی لین دین میں لکھنے میں گواہی میں کتابت میں ملوث ہیں ان کی یہ ملازمت جائز نہیں ہے اس وقت تک جائز ہے جب تک اپنے لیے کوئی معتبر اتنی نوکری جس سے ان کے گھر کا گزران چل سکتا ہے تلاش کرتے رہے جب تک ایسے بینک کے ملازمین کی نوکری جائز ہے جب ان کو اچھی کوئی نوکری جس سے ان کے گھر کا گزران چل سکتا ہے مل جائے پھر وہ بینک کی نوکری سے اپنے آپ کو بچا لیں دوستو یہی بینک مسلم یہی یہی بینک نیشنل بینک تھے جنہوں نے پاکستان کے سپریم کورٹ شری عدالت کے خلاف ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسلامی بینک نہیں چاہتے ہم جو نظام چلا رہے ہیں یہ صحیح نظام ہے اور جس وقت الزام بینک وجود میں آیا البتہ نے ایک شیر کو اسلامی سامنے کی تو یہی مسلم شریعت مولانا محمد رفیع عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان ہے مسلم بن میں رکھا ہے وہ مسلم بن ہے جس نے مقابلہ کی تھی کہ ہمیں یہ نظام چلایا جا رہا ہے ہم کسی کے مقابلے رہیں گے ہم اسلامی بینک نہیں چاہتے جب دیکھا ہے کہ ہمارے ارد گرد اسلامی بینک جا رہے ہیں اور لوگ ہمارے پیسے نکال کر ہمارے بینکوں سے پیسے نکال کر اسلامی بینکوں میں ڈال رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دی ہماری یہی نیت تھی ہمارا یہی دعا تھی ہمارا یہی نظریہ تھا کہ ہمارے موجودہ بینک ختم نہ ہو لیکن اپنے اندر اسلامی سوچ کو اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی بینک کو شریف مذاہب کے تحت آئیں اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے کل انشاءاللہ شاء پانچویں سوال کا جواب ہوگا